فاعوذ باللہ اللہ سمیر من الشّی طظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الكتاب لا علیہ فلام دل کتاب العبی ومما رزقناهم ينفقون وم رضم بما وطین ضیل وما من هم وب الآخرت حمقن علاء من ربهم و هم المفلحون معزز ساتھیوں دینی ملی بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو متقین ہیں ان کی بہت ساری صورتوں میں بہت ساری آیتوں میں ان کی نمایاں صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں میں نے سورہ بقرہ کی شروع کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے جو متقین ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین کے مطابق عمل کرنے والے اللہ کی توحید اپنانے والے اور شرک سے دور رہنے والے نبی کی سنتوں پر قائم رہنے والے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو اہل تقوا ہیں متقین ہیں ان کی بھی کچھ صفات ان آیتوں کے اندر اللہ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الفلامیم ذالک الکتاب اللہ حد المتقین یہ جو کتاب ہے قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے برحق ہے ایک ایک حکم سچا ہے اور حدل للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے اگر لوگ اس نیت سے اسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا ہے لیکن چونکہ جو کفار ہیں اور آدائے اسلام ہیں غیر مسلم ہیں وہ قرآن پر ایک تو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی نیت سے اگر وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اس لیے بطور خاص اللہ نے بیان فرمایا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ متقی زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں ایک ایک حکم پر ایمان رکھتے ہیں تو جو متقین ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ ہدایت ہے ورنہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ قرآن سب کی کتاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری کائنات کے نبی ہیں انسانوں اور جناتوں سب کے نبی ہیں وہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں اللہ نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے بارے میں شاہ رمضان لدی فی القرآن حد الناس ابینا من الہدا و الفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہاں اللہ نے کہا کہ جو مسلمانوں کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت کیا کہا حد الناس ناس میں سب داخل ہیں ساری انسانیت داخل ہے چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مومن ہو جو بھی ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا یا جو ادھرم ہو دہریا ہو کسی پر اس کا ایمان نہیں ہے سب کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت کے طور پر نازر کیا شرط یہ ہے کہ ہدایت کے لیے پڑھیں اس کو یہ ان کا مقصد ہو ہدایت حاصل کرنا اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے تو قرآن سب کے لیے ہماری صرف کتاب نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے حجت کے طور پر دلیل کے طور پر نادر فرمایا قرآن کریم کو تاکہ دنیا میں کسی کے پاس حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے ہم تک حق نہیں پہنچا نبی نہیں پہنچا دین کی باتیں نہیں پہنچی ہم کیسے ایمان لے کر کے آتے اللہ نے قرآن نازل کر کے تمام حجتوں کو ختم کر دیا ہے نبیوں کو بھیج کر کے تمام حجتوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم لیکن چونکہ جو مسلمان ہیں متقی ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے اللہ نے بطور خاص ان کا بیان کیا ورنہ تمام انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا متقین کون ہے ان کی صفات کیا ہے ان کی خوبیاں کیا ان کی پہچان اور علامات کیا ہے سب سے پہلی خوبی اللہ فرماتا ہے اللہ امنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں بلا دیکھے جو ایمان لاتے ہیں ہم نے رب کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے دنیا میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا قیامت کے دن اہل ایمان اہل تقوی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے وہی سب کا خالق اور مالک سب کا معبودی حقیقی ہے اس پر ہمارا ایمان گرچہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا ہمارا نبیوں پر ایمان ہے ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن جنت پر ہمارا ایمان ہے جہنم نہیں دیکھا لیکن جہنم پر ہمارا ایمان ہے ہم نے پلسرات نہیں دیکھا نبی کا حوض نہیں دیکھا ہم نے قبر میں عذاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا قبر میں لوگوں کو نعمتیں ملتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے یہ اہل تقوا کی مومنین کی بہت اہم خوبی ہے جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی خوبی بیان فرمایا اللہ امین بالغیب جو ان دیکھے بلا دیکھے غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو باتیں اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بتا دی ہیں غیب سے متعلق قیامت سے متعلق ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ بہت عظیم خوبی ہے میرے بھائیوں جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی سب دیکھیں گے آنکھوں سے ایمان لے آئیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کب ہے جب بگلا دیکھے آپ ایمان لے کر کے آئیں وہ ایمان کہلاتا ہے فرعون بھی ڈوب رہا تھا ایمان لے آیا لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا اب وقت نہیں رہا ایمان کا سورج مغرب سے نکل جائے گا مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلے گا اس کے بعد پوری انسانیت ایمان لے آئے گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے ایمان ہوا ہے بغیر دیکھے آپ قبول کر لیں اس کو وہ سچا ایمان ہوتا ہے تو اللہ دین امنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بلا دیکھے اللہ نے بتا دیا نبی نے بتا دیا ہمارا ایمان صادق سچا ایمان اللہ سچا نبی سچے نبی برحق نبی صادق مصدوق ان تمام باتوں پر اہل ایمان کا اہل تقوا کا ایمان ہوتا ہے اللہ بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کا مالک اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ غیب الا اللہ فرما دیجیے آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں کوئی غیب نہیں جانتا آپ فرما دیجئے کہ غیب صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا کسی نبی اور رسول کو اللہ رب العالمین نے غیب کا علم نہیں دیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ ایسی چیز ہے ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے روبیت خاص ہے الوحیت خاص ہے اولاد دینا خاص ہے بارش برسانا خاص ہے دنیا کا نظام چلانا خاص ہے مارنا اور جلانا خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے وہ اللہ رب کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ نے غیب کسی کو نہیں بتایا غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا غیب کی کچھ باتیں اللہ رب العامن نبیوں اور رسولوں کو بتائی ہیں نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے غیب کی باتیں بتائی لیکن غیب کا علم کہ انسان کو بلا بتائے علم ہو جائے اس کا علم اللہ رب العالمی نے کسی کو نہیں دیا کل کیا ہونے والا ہے قیامت کب قائم ہوگی کون کہاں مرے گا یہ سب غیب سے متعلق ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جیسے لکھا ویسے ہوتا ہے یہ غیب کا ایمان یہ بہت اہم ایمان اور غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی باتیں بتائیں لیکن کسی ذریعے سے اگر کوئی بات معلوم ہو جائے اسے غیب نہیں کہا جاتا آج ہم یہاں موجود ہیں دنیا کے آخری کونے میں کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبروں کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا وہ ہم سے غیب ہے غیب کا مطلب آپ کی غیر موجودگی میں جو چیز ہو جو آپ نے نہیں دیکھا لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو معلوم ہو جاتا تو کیا کہیں گے ہمیں غیب معلوم نہیں کیونکہ ہمیں کسی ذریعے سے پتہ چلا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو غیب کی باتیں بتائیں اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ من رسول اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کو چاہ لے اس رسول کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تو رسول کو اللہ رب العامی نے بتائی غیب کی باتیں لیکن غیب کا علم آپ کے پاس نہیں تھا مانوی کے پاس بھی نہیں تھا غیب کا علم کہ کل کیا ہونے والا ہے ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا کیا چیز ہونے والی ہے نہیں معلوم تھا مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے میرے بھائیوں یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نبی کی زندگی میں کتنے واقعات پیش آئے اس بات بردراد کرتے ہیں کہ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا اگر غیب معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے خیبر میں ایک یہودی عورت نے دعوت لی ہمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی تھے ان کا نام تھا معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ گئے دعوت پر کھانے کے لیے اس عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا دعوت آپ کے سامنے پیش کی گئی آپ نے بھی کھایا اس صحابی نے بھی کھایا اللہ نے نبی کی حفاظ فرما لی جیسے اللہ رب العامین نے ابراہیم علیہ السلام کو جن کو آگ میں ڈالا گیا آگ جلاتی ہے جلانے کا کام کرتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی حفاظ فرما لی اور اس سے وہ چھین لیا اثر آگ کا اثر جو ہوتا ہے جلانا اور آگ کو اللہ رب العالمین نے گلو گلزار بنا دیا اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حسین السلام حسین السلام مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں کوئی جائے گا زندہ بچے گا نہیں بچے گا لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی عمر صلی السلام کی حفاظ فرمائی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظ فرمائی زہر کا کام کیا ہے موت انسان کھائے گا موت کے گھاٹ اتر جائے گا مر جائے گا یہ اللہ نے یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے آگ جلاتی ہے پانی کے اندر اگر آپ کودیں گے آپ کو تیرنا نہیں آتا ڈوب جائیں گے آپ پچاس منزلہ عمارت سے پہاڑیوں سے نیچے زمین پر چھلانگ لگائیں گے آپ مر جائیں گے یہ سب یہ اللہ نے چیز رکھی ہے اس کے اندر لیکن اگر کوئی بچا دے کسی کو اللہ بچا لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اس کا احسان اس کا انعام اور اکرام ہے یہ تو اللہ رب العامی نے اپنے نبی کی فات فرمائی لیکن اس کا زہر آپ کو محسوس ہوتا رہا اس لیے جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی ہمارے نبی فرماتے تھے فرمانے لگے کہ جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا دعوت کے اندر اس زہر کا اثر مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے جب نبی کی وفات ہوئی آپ نے اپنی زبان مبارک سے کلمات ادا کی اللہ نے آپ کی وفات فرمائی لیکن آپ کے ساتھی صحابی تھے ان کو موت ہو گئی وفات ہو گئی ان کی ہمارے نبی نے اس عورت کو قتل کر دیا تھا اس جرم میں کہ اس نے زہر ملا کر کے ایک صحابی کو قتل کر دیا اگر ہمارے نبی کو غیب ہوتا معلوم تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کھانے کے اندر زہر لگا ہوا ہے نہیں جاتے کھانے کے لیے صحابی کو منع کر دیتے کہ مت کھاؤ کھانے میں زہر لگا ہوا ہے لیکن ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کیونکہ ہمارے نبی کو اطلاع نہیں دی گئی یہ بتانا کہ اللہ کے رسول کو غیب نہیں معلوم تھا ہمارے نبی کے پاس چند قبیلوں کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں رول زکوان اشیا یہ تین چار قبیلے کے لوگ تھے ہمارے نبی کے پاس آئے کہ مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے علما بھیج دیجئے اور قرہ بھیج دیجئے آپ نے ستر قرہ کو ستر حفاظ کو ستر صحابہ کرام کو بھیجا تھا یہ سب بخاری مسلم کی روایتیں میں پیش کر رہا ہوں لوگوں کے پاس صحیح بخاری کی ساری حدیثیں جو میں پیش کر رہا ہوں ہمارے نبی نے ستر لوگوں کو بھیجا ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کر کے ہمارے نبی کے سامنے بدہدی کی اور جو جھوٹ بولا تھا کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا ان کی سازش اور پرانک تھی کہ اس طریقے سے لا کر کے ان کو قتل کر دیا جائے گا جب مدینہ کے علاقے سے نکل گئے جب ان کا علاقہ آیا اپنے علاقوں میں پہلے سے لوگوں نے انہیں تلوار نیزے دے کر کے تیار کر رکھا تھا کہ جیسے ہم لوگ یہاں پہنچیں گے تم لوگ حملہ کر دینا اور ان لوگوں نے حملہ کیا تمام صحابہ کو شہید کر دیا گیا کوئی نہیں بچا تھا اس کے اندر سب کو شہید کر دیا گیا سارے کے ساتھ ستر صاحب کرام مجھے بتایا جائے اگر ہمارا نبی کو معلوم تھا تو ان کے قتل کرنے کا ذمہ دار کون بنے گا اگر ہمارے نبی کو معلوم تھا غیر تو ہمارے نبی نے کیوں نہیں صحابہ کو بتایا کہ نہیں جانا وہاں پر کیوں آپ نے بھیجا ان کو گویا کہ نوز باللہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گویا کہ ان کے قتل کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں تھے ہمارے نبی تھے نا اس ذالک اللہ مجھے معاف فرمائے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے اگر معلوم تھا اگر آپ کو معلوم ہو کہ آگے کہیں پر دشمن ہے آگے کہیں پر جنگ چل رہی ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ بھیجیں گے کسی کو اپنے کسی ساتھی کو نہیں بھیجیں گے آپ اپنے کسی قریبی رشتے دار کو نہیں بھیجیں گے آپ ان کو تنبیہ کریں گے بھائی مت جاؤ اس راستے سے اس راستے میں خطرہ ہے وہاں پر ڈاکو لوگ ہیں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں لوگوں کو مار ڈالتے ہیں مت جاؤ اس راستے سے خطرہ ہے تمہاری جان کو نہیں بھیجیں گے آپ فساد ہو رہا ہے کہیں پر قتال ہو رہا لڑائی ہو رہی ہے دو لوگوں کے آپس میں آپ اس راستے پہ جاتے ہوئے لوگوں کو نہیں بھیجیں گے ان کو تمبی کریں گے راستہ سے بدلوا دیں گے کہیں گے مت جاؤ وہاں پر خطرہ ہے جان کا اور ہمارے نبی کو غیر معلوم تھا یہ بھی معلوم تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا پھر بھی ہمارے نبی ان کو بھیج دیا کہاں تک بات ہوتی ہے میرے بھائیوں کہاں کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے یہ اس لیے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں تھا اگر کوئی عقیدہ رکھتا شرک کا عقیدہ ہے یہ یہ ہمارے نبی کے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ غیب کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے اللہ ہی اولاد دینے والا کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ ہی بارش برسانے والا کوئی بارش نہیں برسا سکتا اللہ ہی ہوا چلانے والا کوئی ہوا نہیں چلا سکتا اللہ ہی موت دینے والا زندگی دینے والا کوئی نہیں موت اور زندگی کسی کو دے سکتا ہے وہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے قرآن کہتا اللہ کے سر کی حدیثیں کہتی ہے آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں معلوم پہلی خوبی علی ایمان کی ہم اپنے عقیدے کی صلاح کریں اگر ہمارے عقیدے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے نبی و رسول کو جب غیب نہیں معلوم تو پھر کس کو غیب معلوم ہو سکتا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میں نبی جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ آپ سب سے افضل ہیں اس کائنات کے اندر سب کے امام اور سب کے پیشوا سب کے رہبر ہیں آپ آپ سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمی نے سب کا سردار بنا کر کے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا جب آپ کو غیب کا علم نہیں ہے تو دوسروں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے اس لیے ہم اپنے عقیدے کی صلاح کریں میرے بھائیوں اگر ہماری بدعقیدگی ایسی ہے غیب اور اللہ کے ساتھ جو صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کے بارے میں کہ ہمارا پیر بھی جانتا ہے ہمارا مرشد بھی جانتا ہے غیب ہمارے جو ہے امام صاحب بھی جانتے ہیں جو قبروں کے اندر مدفون اولیاء وہ بھی جانتے ہیں یہ اللہ ہر براہمین کے ساتھ شرک ہے میں کیوں عقیدے پر زور دیتا ہوں کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے یہ ہماری مغفرت کے لیے ہماری نماز روزہ حج زکات اسی وقت کامیاب ہوگی جب ہمارے عقیدہ صحیح ہوگا ورنہ نماز روزہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرے گا جب ہمارے عقیدے کی درستگی ہوگی یہ سب سے بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں جس کی طرف ہمیں لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے اللہ نے سب سے پہلی خوبی بیان فرمائی اللہ امن بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب کی ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا قبر کے اندر دعوت نہ عزب اللہ ذالک کیا اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر نہیں بیان کیا کتنی اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے جیسے قرآن اللہ کی طرف سے اللہ کے سر کی حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صادق کے ہیں عما عطا کم رسول فخر عما نہ منو فنتا ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منا کر رک جاؤ رسول نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ خبر کے اندر عذاب ہوتا ہے کفار منافقین کو مشرقین کو فاسق و فجار کو عذاب ہوتا ہے اور جو اہل ایمان ہیں نیک لوگ اہل تقوا ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں خبر کے اندر یہ نبی نے فرمایا ہے قرآن میں بھی اللہ نے اشارات کیے ہیں لیکن ہمارے نبی نے صلاحت کے ساتھ حدیث کے اندر بیان فرمایا حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے اگر کوئی حدیث نہیں مانتا تو کوئی قرآن نہیں مانتا اللہ ہی نے کہا کہ جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے رسول بنا کر رک جاؤ رسول نے ہمیں یہ دیا ہے اللہ فرماتا نبی کے اللہ کے تعداد کرو نبی کے تعداد کرو نبی کی باتوں کو مانو اس لیے قرآن کہتا ہے نبی کے تعداد کرنے کے لیے اس لیے اگر یہ کہیں کہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے ہم قرآن میں ہوگا تب مانیں گے میرے بھائیوں کو گویا کہ آپ اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے آپ اللہ کے رسول اپنی بات کو تو معتبر آپ مانتے ہو لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کو حدیثوں کو معتبر نہیں مانتے یہ کون سا ایمان ہے غیب پر ایمان نہیں ہے یہ گویا کی گویا کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے گویا کہ نبی پر ایمان نہیں ہے کیونکہ قرآن صلاحت کے ساتھ کیسا ہے کہ اللہ کے تعداد کرو نبی کے تعداد کرو قرآن اللہ نے بہت ساری باتیں نہیں بیان کی ہیں نماز کیسے آپ پڑھیں گے قرآن میں بیان کیا گیا ہے رکعت پڑھیں گے کتنا رکو کریں گے کتنا سجدہ کریں گے بیان کیا گیا قرآن میں نہیں بیان ہوا نبی نے بیان کیا کتنا رکو کرنا کیسے پڑھنا دوہر کہہ رکعت ہے جمعہ رکعت ہے اثر مغرب رکعت ہے کہیں نہیں بیان کیا گیا کہاں بیان ہوا حدیث کے اندر بیان ہوا اس لیے حدیث پر ایمان ضروری ہے یہ بھی غیب کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ ہمیں نبی کو نہیں دیکھا ہے تو یہ پہلی خوبی ہے ایمان کے اللہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ یقین صلاح اور دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز کے شروع کے ساتھ ارکان کے ساتھ اور خدو کے ساتھ جو نماز قائم کرتے ہیں یہ اہل ایمان کی دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کیونکہ توحید اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز پڑھنا ہے اسلام کا دوسرا رکن یہ سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا یہ یاد رکھیے گا سب سے پہلے نماز کا عبادات کے اندر حساب لیا جائے گا نماز اللہ نے دن اور رات میں پانچ وقت فرض کیے ہمارے اوپر ہمارے اوپر دن اور رات پانچ مرتبہ فرض کیا ہے صرف رمضان میں یا صرف حج میں یا صرف سفر میں یا صرف عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے نماز نہیں فرض ہے اللہ رب العالمین نماز کو ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا تو اہل ایمان کی دوسری خوبی ہے جو نماز کو قائم کرتے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ارکان واجبات کے ساتھ اور اور خدو کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور فی صلاحم خاشعون وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بھی نمازوں کے اندر اور خدو بناتے ہیں اللہ نے دیگر آیتوں میں کامیاب ہونے والوں کی صفات بیان کی ہے انہیں میں یہ بھی بیان فرمایا ہے جو بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اللہ رب غلامن کا حکم ہے اللہ سب سے بڑا ہے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمارے کام سے بھی بڑا ہے نماز ہماری دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی ہے نماز اس لیے تمام تمام کاموں کو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان نیند کو کام کو ڈیوٹی کو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے یہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر جب ہم ادا کریں گے تب جا کر کے ہمارا ایمان صحیح ہوگا اور نہ اللہ اکبر تو کہتے ہی ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گویا کہ اللہ سے بڑی کوئی اور چیز ہم نے مان لیا ڈیوٹی نماز سے بڑی ہو گئی ہمارے جو ہے ہمارا کام نماز سے بڑا ہو گیا ہمارا فلاں چیز کھانا اور ہمارا کھیل ہم کھیل کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے فٹ بال والی بال کھیلتے نمازیں ہوتی رہتی ہیں اذان ہوتی رہتی ہے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے یہ کون سا ایمان ہے اللہ پر میرے بھائیوں یہ کون سا ایمان ہے ہم نماز کو قربان کر دیتے کھیل کے اوپر ہم نماز کو قربان کر دیتے ہیں جو ہے ڈیوٹی کے اوپر نماز پڑھنے نہیں آتے کتنے بڑے افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی پر دیکھتے رہتے فلمیں گانے دیکھتے اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے میچ ہو رہا میچ دیکھتے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ہم میچ بڑا ہے یا نماز پڑھی ہے اگر آپ میچ کو بڑا سمجھتے تو ایمان کو اپنے اپنے جھانکیے کہ ہمارا ایمان کہا تک اللہ رب ربرآن تو نماز میرے بھائیوں نماز نماز ہمارے نبی کی وفات ہو رہی تھی جن چیزوں کی آپ نے وصیت فرمائی اس میں آپ نے نماز کی بھی وصیت فرمائی تھی کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا یہ نماز معراج ہے ہماری پہچان ہے ہماری علامت ہے سب سے پہلے سوال ہوگا ایک بندے مومن سب کچھ چھوڑ سکتا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا نماز بہت بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے ہمارے لیے یہ دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ الزین یقین صلاح جو نماز قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے نہیں نماز قائم کرتے ہیں پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے قائم کرنا خوشی خدو کے ساتھ ارکان واجبات کے ساتھ وقت پر پڑھنا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نماز وقت نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں ڈیوٹی جائیں گے تب فجر کی نماز پڑھیں گے سورج نکلنے کے بعد الارم نماز کے لیے نہیں لگاتے الارم ڈیوٹی کے لیے لگایا جاتا ہے ڈیوٹی آٹھ بجے جانا ساڑھے سات بجے اٹھیں گے غسل کریں گے نماز پڑھیں گے پھر جائیں گے ڈیوٹی پر یہ نماز پڑھنا نہیں ہے یہ کوئی فائدہ نہیں اس نماز کے اندر نماز اللہ نے وقت متعین کیا ہے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھنا ہے آپ نیند کو نماز کے لیے نہیں قربان کر رہے ہیں آپ نیند کو ڈیوٹی کے لیے کر رہے ہیں قربان آپ الارم ڈیوٹی کے لیے لگاتے نماز کے لیے نہیں لگاتے نماز کی پابندی کیجیے میرے بھائیوں یہ نماز کوئی فائدہ نہیں جو وقت پر نکل جانے کے بعد انسان نماز پڑھے گا اللہ نے وقت کے ساتھ نماز فرض کیا وقت پہ پڑھنا ہے وقت نکل جانے کے بعد پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیوٹی کا وقت ہوتا جو اس میں جائیں گے تبھی آپ کی ڈیوٹی ہوگی کارخانہ بند ملے گا اگر بھی آپ جائیں گے ڈیوٹی کرنے کے لیے نماز اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا لیے وقت کی پابندی کیجیے وقت پہ پڑھنا ارکان واجبات خشور خدو کے ساتھ پڑھنا نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا یہ نماز قائم کرنا کہلا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ ہماری دوسری اہم خوبی ہے اہل تخبہ کی مومنین کی جو اللہ نے سورہ بکرا جو سب سے بڑی صورت ہے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرا جو ہے جو ترتیب کے اعتبار دوسری صورت اور سب سے بڑی صورت ہے آیات کے عدد کے لحاظ سے اس کے اندر اللہ رب العامین نے شروع میں جو ہماری خوبیاں اہل تقوا کے بیان کی دوسری خوبی نماز پابندی سے پڑھتے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمیں نمازوں کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان بالغیب کو پختہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نبی کی عظمت اور نبی کی سنت سے محبت پیدا کرے اللہ رب العامین ہمیں دین پر قائم رکھے تقوا شعار بنائے تقوا پیدا کرے اللہ رب العامین اور اللہ البراہین ہمارے گناہوں سے پاک و صاف رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ پہ نبی کی سنت پر قائم رکھے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے عامر رب العالمین بارک اللہ ولکم عظیم بار بالآیات و ذکر حکیم ان ملکم برف الرحیم الحمد لله رب العالمین لا الرحیم واشد اللہ وحده لا شريك له